مٹھائی کا یا کچھ تحفہ لے کے آیا آپ کھڑے ہوئے اور دیکھا حضرت خانوی نے تو پوچھا بھائی کیا بات ہے یا تحفہ آپ کے لیے لایا ہوں اچھا ٹھیک ہے بھائی کہاں رکھ دوں حضرت نے فرمایا میرے سر پہ رکھ دو تو آپ چلے ان کے سر پہ رکھنے <laughs> ارے بھائی ایک مقصد ایک لائے ہو تو ایک طرف کو رکھ دو وہ لے کے کھڑے کہاں رکھو اور میں اچھا میرے سر پہ ہی رکھ دو تو سر پہ رکھنے جا رہے ہیں ابھی ان کو ہم نے کہا کہ بھائی اتنی دور بیٹھے ہم نے کہا ذرا اور باہر چلے جائیے تو یہ باہر ہی چلے گئے ماشاء اللہ یہ بہت محبت کرتے ہیں اور ان, ان کے اس بات سے مجھے خوشی ہے اگرچہ کبھی کبھی غائب ہو جاتے اطلاع بھی نہیں کرتے اور اور جگہوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بچہ بیمار ہے یا کچھ مسئلہ ہے لیکن پتنی ان کو کیا بات ہے خود سے فون کرنے میں کیوں ڈرتے ہیں لیکن ماشاءاللہ یہ شروع سے ہی بہت محبت کرنے والوں میں سے ہیں اور باقاعدہ اصلاحی خط و کتابت اپنی ذاتی اصلاح کی ان کو فکر ہے اور اطاعت بھی ماشاء اللہ خوب ہے اور دیگر جو عوامل ہیں اللہ کے راستے کے ان میں بھی ماشاء اللہ یہ خوب ہیں کی بات پہ ایک بات اور یاد آ گئی کہ وہ ملا نصر الدین بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ محض ایک مزاحیہ کردار ہے حالانکہ ملا نصر الدین بڑے عالم تھے اور حقیقت میں تھے اور بہت ہی صاحب فہم تھے تو ایک دفعہ لوگ ان کو زبردستی بیان کے لیے لے گئے انہوں نے بہت انکار کیا لیکن لوگوں نے اصرار کیا کہ آپ کچھ تو بیان کر دیجئے تو انہوں نے ایک ترکیب نکالی تو پہنچے تو جب سب لوگ جمع ہو گئے تو انہوں نے پوچھا کیا آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں کیا بیان کرنے والا ہوں انہوں انہیں کہا نہیں انہوں نے کہا جب آپ کو معلوم ہی نہیں تو پھر میں کیا بیان کروں اٹھ کے چلے گئے پھر لوگ پکڑ کے لے کے آئے تو آپس میں طے کر لیا کہ کہیں گے کہ بھئی ہاں ہمیں معلوم ہے تو پھر انہوں نے آ کے وہی سوال کیا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں کیا بیان کرنے والا ہوں انہوں نے کہا ہاں، معلوم ہے انہوں نے کہا جب آپ کو معلوم ہے تو میں بیان کر کے کیا کروں بڑے سٹ پٹائے انہوں نے اب کیا کریں تو طے کیا کہ آدھے لوگ کہیں گے کہ معلوم ہے اور آدھے لوگ کہیں گے نہیں معلوم ہے تو جب پوچھا تو یہی کہا آدھے لوگوں نے کہ ہمیں معلوم ہے آدھے لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں معلوم تو انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کو معلوم ہے وہ ان لوگوں کو بتا دیں جن لوگوں کو نہیں معلوم السلام علیکم مگر میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے میں تو اللہ کی محبت بیان کرنے کی نیت سے آتا ہوں اور اللہ کی مدد کے بھروسے پہ آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے مشاہد کے برکت سے اور ان کے فیض سے کوئی اللہ کی محبت کی بات دین کی بات کہلوا دیں اور قبول بھی فرما لے تو پچھلی دفعہ شناد صلی رسول کریم پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ ان شاء اللہ تعالی وضو کے متعلق کچھ بات اس میں سیٹی کیوں بج رہی وضو کے متعلق کچھ بات میں بتاؤں گا مسائل مسائل نہیں کچھ باتیں اہتمام کی مسائل بتانا تو علماء کا کام ہے کچھ باتیں وضو کے اندر جن کا خیال رکھنا ضروری ہے جس میں سے ایک بات میں نے پچھلے ہفتے عرض کر دی تھی دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ وضو کے اندر اکثر دیکھا گیا ہے کہ پانی کا نل کھولتے ہیں چاہے گھر کا ہو چاہے مسجد کا ہو چاہے کتنا وافر پانی آتا ہو پانی بہ رہا ہو پھر بھی حتیٰ کہ دریا پہ بھی اگر وضو کرے تو وہاں بھی اسراف جائز نہیں ہے ضرور اس سے زائد پانی استعمال نہ کرے تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ نل کھولتے ہیں اول تو ضرورت سے زیادہ کھولتے ہیں تو یہاں سب سے پہلی احتیاط یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق نل کھولیں جتنی ضرورت ہو اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب پانی کا استعمال کر رہے ہوں تو نل کو بند کر دیں جیسے ہاتھ دھو لیا اب کلی کر رہے ہیں تو کلی کرتے وقت جو ہے وہ کوئی مسواک میں لگا ہوا ہے تو پانی بہ رہا ہے یا کوئی انگلی سے دانت صاف کر رہا ہے تو پانی بہ رہا ہے اسی طرح ناک چھنکنے کے اندر پانی ڈالا تو پانی ڈالنے کے بعد جو ہے وہ ناک صاف کر رہے ہیں اور نل کھلا ہوا ہے اور ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ بہت زیادہ نل نہ کھولنا چاہیے جتنی ضرورت ہو اس کو اس کے مطابق کھولنا چاہیے اور دوسرے یہ کہ اس کو اپنے دھوتے وضو کو دھوتے وقت نل کو بند کر دیں تاکہ فاضل پانی نہ بہے اور <clears throat> منہ دھوتے وقت بھی اسی طرح دوسرے اعضاء کو دھوتے وقت نل کو بند کر دیا جائے ایسے ہی پیر بعض اوقات زیادہ سوکھے ہوتے ہیں یا اس میں مٹی وغیرہ دھول لگی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو پہلے تھوڑے سے پانی سے اس کو خوب مل کے اچھی طرح گیلا کرتے تو اس پہ یہ فائدہ ہوگا کہ زیادہ پانی نہیں بہانا پڑے گا اس کو اچھی طرح مل لیا پیر کو اور اس کے بعد اس کو تین دفعہ دھو لیا تو اس سے پانی کم سے کم استعمال ہوگا اس میں برکت بھی بہت ہے اور اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب المصرفی یہ اسراف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبوب نہیں رکھتے پسند نہیں کرتے تو اسراف جو ہے اس چیز کو کہتے ہیں جو حد سے زائد استعمال کر لی جائے جس کی ضرورت سے زائد استعمال کر لیا وہ اسراف ہے اور ایک اسراف گناہ کے اندر بھی ہے گناہ میں حد سے بڑھ جانا شریعت کے حدود سے بڑھ جانا وہ تو بہت بڑا ظلم ہے اور یہ بھی بڑا ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو ناقدری سے استعمال کرنا اور لاپرواہی سے استعمال کرنا دیکھیے اگر آپ اپنے بچے کو کچھ پیسہ دیں اور وہ ادھر ادھر ضائع کر دے فالتو چیزوں میں آپ کو کتنا دکھ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی اپنے بندوں کے ساتھ بہت محبت کا ہے بہت زیادہ محبت کا ہے اور یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی خدمت کے لیے بنائی خدمت کے لیے یہ جگہ کو خالی نہ چھوڑے آگے تشریف لے آئیے آرام سے بیٹھیے تنگ ہو کے نہ بیٹھیے لیکن خالی جگہ بھی نہ رہے تو <clears throat> یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بہت محبت کا تعلق ہے بہت زیادہ اتنا تعلق ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے جیسا کہ میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے عرض کیا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں فجر بعد اور مغرب کے بعد اثر کے بعد فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جیسے ہی فرشتے حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فوراً پوچھتے ہیں بتاؤ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے اب چونکہ فجر بعد فرشتے جا رہے ہیں تو بندے کو دیکھتے ہیں نماز پڑھ رہا ہے فجر کی نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ محالہ مجبور ہو جاتے کہتے اللہ وہ آپ کو یاد کر رہے تھے نماز پڑھ رہے تھے وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ازل میں کہ اللہ اللہ آپ بندے کو پیدا کر رہے ہیں انسان کو تو یہ تو زمین میں فساد مچائے گا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی مزیدار بات لکھی ہے اس پہ کہ فرشتے یہ بات کہہ کے پھنس گئے قیامت تک کے لیے پھنس گئے اب ہر دفعہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں صبح شام اللہ ان سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کے آئے اب وہ کوئی جھوٹ بولیں گے وہ تو یہی کہتے ہیں اللہ میں آپ کے بندے نماز پڑھ رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پسا دیا اس میں تم تو کہہ رہے تھے یہ فساد کرے گا انسان اسی لیے فرمایا کہ انی عالم مالا تعلمون جب فرشتوں نے <laughs> یہ سب بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جو جانتے ہیں تم نہیں جانتے <laughs> تو جو ذرا ذرا سی بات پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسا نوازتے ہیں ایسا نوازتے ہیں آج بھی ہم ایک مضمون پڑھ رہے تھے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا کہ حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو آیت الیا عبادی الدین اصرف علف حسین اللہ تقنت رحمۃ اللہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اس کا شان نزول کچھ اس سے ملتا ہے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عجیب معاملہ ہے دیکھو کیا ظلم کیا تھا انہوں نے خود فرماتے ہیں کہ قتل فی جاہلی یتی شر قتل فی جاہلی خیر اناس سید الشہدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے شہید کیا کس حال میں تھے لیکن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قتل پہ اس شہادت پہ قسم اٹھائی کہ ہم ستر کو قتل کریں گے اور پھر وہ آیت نازل ہوئی کہ آپ جو ہے وہ زیادہ نہیں کر سکتے ایک تل کا بتل کا کہ ایک ایک آدمی کے بدلے ایک ہی آدمی اور اگر آپ معاف کر دیں تو پھر پھر اللہ تعالیٰ آپ بہت غفور رہی ہیں وہ پورا ایک قصہ ہے تو یہ ہاں فرمایا وہ ہوا خیر الصابرین کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم بھی توڑی اور کفارہ اس کا ادا فرمایا دیکھو یہ جو انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات ہوتے ہیں اس سے امت کو ہزاروں مسائل ملتے ہیں ایک ایک ایک ایک مسئلہ جو واقع پیش آیا جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حق جب سفر میں قافلہ جا رہا تھا تو کہیں قیام کیا اور آپ کا ہار کھو گیا اور تلاش ہوئی بہت نہیں ملا تو اس سے ایک ہزاروں مسئلے نکلتے ہیں ایک مسئلہ یہ نکلا کہ دیکھو آج کل لوگ سمجھتے ہیں اولیاء اللہ کو یہ عالم الغیب ہیں ان کو سب ہمارے دل کا حال معلوم ہے حضرت نے فرمایا میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دیکھو یہاں ثابت ہو رہا ہے جب اگر نبی کو پتا ہوتا عالم الغیب ہوتا تو وہ بتا دیتے کہ ہار کہاں ہے نبی کو بھی نہیں معلوم اب سارے ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہاں یہاں تو ولی تو ولی تو وہ ہے جو نبی نبی کی یعنی غلامی کے صدقے میں ولی بنتے ہیں اور کہاں جب نبی نبی نہیں ہے عالم الغیب تو ولی کیسے ہو سکتا ہے عالم الغیب صرف اللہ تعالی ہے ہاں بعض بزرگوں کو یا انبیاء کو ایسے اللہ تعالیٰ کے اختیار سے کچھ کشف ہو جاتا ہے وہ کشف نبی کے اختیار میں بھی نہیں اللہ کے اختیار میں بھی نہیں علم غیب بھی نہیں کسی کے اختیار میں اللہ کے اختیار میں ہے نبی کے اختیار میں نہیں ولی کے اختیار میں نہیں اللہ کے اختیار میں ہے کچھ بزرگوں کو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں دیتے ہیں جب چاہتے ہیں نہیں دیتے تو فرمایا کہ دیکھو یہاں سے ثابت ہوا کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا ورنہ فوراً بتا دیتے کہ ہار کہاں ہے اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ ہاتھ ڈھونڈتے رہے نماز کا وقت ہو گیا پانی قریب تھا نہیں تیمم کا مسئلہ نازل ہوا قیامت تک کے لیے کتنا بڑا مسئلہ حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے اور بعض بدتمیز لوگ جو ہے نالائق اور بے ادب لوگ ہیں انبیاء کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور صحابہ پہ اعتراض کرتے ہیں یہ کتنی نالائقی کی بات ہے یہ بہت ہی بے ادب اور بدتمیز لوگ ہوتے ہیں اور یہ لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو عربی عربی سیکھ کر اپنی عقل سے قرآن پاک کا اور حدیث پاک کا ترجمہ کرتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں خود بھی گمراہ ہوتے ہیں آج کل ایسی تنظیمیں بہت نکل آئی ہیں جو کہتی ہیں کہ آپ عربی سیکھیں اور خود ہی قرآن کا ترجمہ کریں جب عربی سیکھ رہے ہیں تو خود ہی ترجمہ کریں کیا ضرورت ہے کسی کے پاس جانے کی ہے اور جو ہے حدیث پاک کو بھی خود ہی سمجھتے ہیں نتیجہ کیا ہے کہ ان میں ہزاروں اختلاف ملیں گے آپ کیونکہ حدیث پاک ہو یا قرآن پاک ہو سب وہی الہی ہے ایک وحی مطلوع ہوتی ہے ایک وحی غیر مطلوع ہے یعنی ایک وحی تلاوت کی جاتی ہے جو قرآن پاک ہے کلام الہی ہے لیکن حدیث پاک بھی وحی الہی ہے کیونکہ نبی جب بھی کچھ کہتا ہے وحی الہی سے کہتا ہے اپنی مرضی سے نہیں کہتا اس کی اس کی جو بھی بات اس کا جو کلام ہوتا ہے نبی کا وہ اللہ تعالی کے حکم کے بالکل تابع ہوتا ہے ہاں؟ تو یہ غیر مطلوع ہے تو لیکن یہ اس کو عقل سے سمجھنا ناممکن ہے عقل کا تو معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ عقل ہی پہ اپنی بھروسہ کرتے ہیں تو یہ بتائیے کہ آپ نے وضو کیا اب وضو کرنے کے بعد ہوا کھل گئی کسی انسان کی تو آپ بجائے عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ جہاں سے ہوا نکلی ہے اس کو دھوئیں ہے نا لیکن آپ کیا کرتے ہیں دوبارہ پورا وضو کرتے ہیں اس جگہ کو تو دھوتے بھی نہیں <laughs> تو یہ الہی ہے اس میں عقل کا کام نہیں ہے ہاں عقل کو نور عطا ہوتا ہے عبادات سے اور طاعات سے نافرمانی سے بچنے سے اور خصوصاً صحبت اہل اللہ سے یہ عقل میں نور عطا ہوتا ہے جس سے اس کی عقل کا رخ صحیح ہو جاتا ہے تو غرض بات یہ ہو رہی تھی کہ کتنے مسائل چھوٹی چھوٹی باتوں سے نکلتے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ واقعات پیش آئے غرض یہ کہ جب حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ قتل کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کا فیصلہ کیا وہ ایک طویل قصہ ہے انشاءاللہ پھر ضرور عرض کروں گا حضرت نے اس کو بڑی دردناک اور عشقناک انداز میں بیان فرمایا ہے تو یہ آیت جو نازل ہوئی یا عبادی اللہ اصرف لا علاقیم من رحمت اللہ جب وہ استدلال کرتے رہے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کا یہ انتظام فرمایا کہ وہ اسی نبی کے ذریعے اپنے محبوب کے ذریعے ان کو دعوت اسلام پیش کی تو وہ انکار کرتے رہے ان کا ہم کیسے کر سکتے ہیں میں تو اتنا گناگار ہوں میں تو مشرق ہوں اور یہ ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو طرح طرح سے امیدیں دلائیں حتیٰ کہ وہ انہوں نے کہا کہ یہ جو عاملہ صالحہ کی جو شرط ہے یہ بڑی مشکل ہے کہ ساری عمر جو ہے وہ عمل صالح کرنا پڑے گا تو اس پر یہ اللہ تعالیٰ نے آخری آیت نازل فرمائی جس پر انہوں نے انہوں نے کہا نعم حاضہ یہ آیت بڑی بہت بڑی نعمت ہے بڑی نعمت ہے کلیا عبادی اصرف لا فسین من رحمت اللہ ارے اے وہ لوگوں جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے اوپر انتہائی ظلم کر دیا اسراف جو بات چل رہی تھی نا وہ یہاں کہ یہ اسراف جو ہے یہ گناہ کے اندر بھی حد سے زیادہ بڑھ جانا بھی یہ بھی اصراف اعلیٰ اعلی فسین کہ اپنی جانوں پر جنہوں نے انتہائی ظلم کر لیا گناہ کر کر کے بہت ہی زیادہ ظلم کر لیا لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے ہر گز مایوس نہ ہونا ان اللہ یو الذنوب جمی یہ دیکھو حضرت نے فرمایا ان اللہ بے شک اللہ تعالی یو الذنوب جنوب سارے کے سارے گناہوں کو الذنوب جو ہے نا جو عربی سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ الف لام استغراق کا ہے جنوب نہیں ہے الزنوب ہے الف لام ساتھ میں ہے استغراق کا سارے کے سارے گناہوں کو میں بخش دوں گا لیکن اس پہ اللہ تعالیٰ نے اکتفا نہیں فرمایا آگے اور تسلی کے لیے فرمایا جمیا سارے کے سارے گناہوں کو میں ماں حالانکہ جنوب فرما دیتے تو یہاں کافی تھا سارے گناہ اس میں آ گئے لیکن اپنے بندوں کی تسلی کے لیے اور تاکید فرما دی جمیا سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا یا پھر جنوب جمیا اور وجہ کیا ہے کیوں معاف کر دوں گا ان والغفور الرحیم فرمایا وہ وہ بہت بخشنے والا وہ تو وہ ذات کہتے ہیں اچھا وہ کہتے ہیں نا ہمارے یہاں اچھا وہ ہاں بھائی وہ تو بڑے اچھے آدمی ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی تعریف خود بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو تعریف اپنی خود بیان فرمائے اس سے بہتر کوئی تعریف ہی نہیں ہو سکتی تو اللہ تعالیٰ گرمائے کیوں کیوں بخش دوں گا کیوں معاف کر دوں گا ان نو الغفور الرحیم ارے وہ تو بہت بخشنے والے بہت بخشنے والے تو خیر اس پر یہ بات عرض کرنی تھی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی امت سے کس قدر محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کا کتنا درد تھا کہ اسی بیان میں تھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری کائنات بھی ایسی ہزاروں کائناتیں مجھ کو دے دی جائیں تو اس آیت کے بدلے میں میں نہ لوں مجھے اس آیت کے نازل ہونے سے اتنی خوشی ہوئی تو دل میں آیا کیوں خوشی ہوئی اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں کہ قیامت کے دن وہ سارے انبیاء تو نفسی نفسی پکاریں گے یا ربی نفسی نفسی یا ربی نفسی نفسی اللہ میرا کیا ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سردار الانبیاء ہمارے شفیع المذنبین کیا فرما رہے ہوں گے یا ربی امتی امتی امتی یہ درد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس درد کے صدقے میں اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ہم سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے اس امت کے اوپر ہزاروں کروڑوں احسانات کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا عظیم الشان احسان اللہ تعالیٰ کا یہ آیت نازل فرمانا ہے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ آیت ویشی کے لیے خاص ہے کیونکہ اس وقت یہ شان نزول اس کا یہی تھا تو عمل انسان عام متن تو فرمایا کہ نہیں یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے لیے سارے مسلمانوں قیامت تک دیکھا کیا نعمت ملی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پھر کتنا بڑا حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ متی پر حالانکہ حق کوئی ادا نہیں کر سکتا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر سو فیصد عمل کیا جائے بھائی فائدہ بھی تو اپنا ہی ہے لیکن محبت کا تقاضا بھی ہے کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہمیشہ ہماری ہماری پوری امت کے آنے کی فکر فکر لگی رہتی تھی کہ امت کی معافی ہو جائے کسی طرح امت جو ہے وہ اس کی مغفرت ہو جائے اور امت جو ہے صحیح راستے پر رہے کتنا روتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کیا کیا انعامات اس امت کو عطا فرمائے کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھو گے تو دس گناہ معاف ہوں گے دس گناہ معاف ہوں گے اور دس نیکیاں ملیں گی اور دس درجے بلند ہوں گے کتنی بڑی نعمت ہے بتائیے درود شریف پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے صلی اللہ علیہ نبی یہ بھی حدیث شریف سے ثابت ہے اتنا مختصر سا درود شریف صلی اللہ علیہ علنبی اور کسی کو شوق ہو تو اور دوسرے بھی ہیں سیغے درو شریف کے وہ پڑھ لے لیکن بات وہی ایک بتا دیتے ہیں مختصر سی کہ بھائی جب ذکر اللہ کرے تو کسی سے کسی شیخ کے مشورے سے کرے کسی صحبت یافتہ اور تربیت یافتہ آدمی کی مشورے سے کرے کیونکہ اس میں بس اس کی مثال سیدھی سی یہ ہے کہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی اجل خلافہ میں اور بہت چہیتے اور بہت ہی عاشق تھے تو پوچھا کہ حضرت یہ اللہ اللہ کرنے سے کام بنے گا تو شیخ کے مشورے کی کیا ضرورت ہے اس میں جب کام اللہ اللہ کرنے سے بنے گا تو شیخ کہاں سے آ گیا اس میں تو فرمایا کہ بھائی دیکھو کاٹتی تو تلواری ہے لیکن کاٹتی جب ہے جب سپاہی کے ہاتھ میں ہو زمین پہ اگر دری ہو تو کسی کسی کام کی نہیں ہے تو جب اس کا دستہ کسی کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تب کام بنتا ہے تو اسی طرح سے جب شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو گے تو اس کے بعد تمہارے جتنے معمولات ہوں گے اس کے اندر کیفیات بھی اور قبولیت بھی اور سبھی کچھ اخلاص بھی سب اس کے اندر شامل ہو جائے گا تب جا کے کام بنے گا اور تنہا خود کتنے بھی مجاہدات کرتے رہو دھوکے دھوکے میں رہو گے بڑے بڑے بزرگوں نے فرمایا کہ تنہا آدمی جو راستہ طے کرتا ہے وہ اس کو اس کا پیر شیطان ہوتا ہے اس کو کہیں نہ کہیں پٹک دیتا ہے کبھی اخلاص سے مار مار دیتا ہے کبھی ریاکاری کروا دیتا ہے کبھی وہ وسائی ڈال دیتا ہے کبھی تکبر ڈال دیتا ہے کبھی وہ جو خود پسندی کتنی بڑی بیماری ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا عبادت گزار ہو گیا اب تو میں بڑا تعجب بھی پڑھنے لگا ہوں یہ بس جہاں یہ یا یہ پیدا ہو گیا خیال کہ میں کچھ ہو گیا ہوں بس وہیں سمجھ لو کہ یہ بالکل ہی جو ہے بالکل گیا گزرا ہو گیا فرمایا جو شخص اپنی نظر میں اچھا ہوتا ہے خدا کے ہاں وہ خدا کی نظر میں وہ گر جاتا ہے اور جو اپنی نظر میں برا ہوتا ہے خدا کے ہاں وہ اچھا ہو جاتا ہے خدا کی نظر میں اچھا ہو جاتا ہے تو یہ یہ چیز ہے تو بہرحال اسراف پر بات ہو رہی تھی تو وضو کے اندر جو ہے اسراف بالکل نہ کرنا چاہیے اور جتنی بھی چیزیں ہیں جیسے روشنی ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اب یہ نہ ہو کہ صاحب اس کمرے میں روشنی جل رہی ہے اور پنکھا بھی چل رہا ہے اور یہاں بیٹھے بات کر رہے ہیں وہ فالتو چل رہا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ بھئی ہم یہ نیت رکھیں کہ بھئی ہمارے بجلی کا بل زیادہ نہ آئے تو اس میں ثواب کوئی بھی نہیں ہے اور اگر ہم اس نیت سے یہ خیال رکھیں یہ بھی نہیں کہ آپ اندھیرا کر کے بیٹھ جائیں یا گرمی میں پسینے میں بیٹھ جائیں نہیں اپنی جسم کو راحت دیں اللہ نے جسم دیا ہے یہ بھی ہمارے پاس امانت ہے اس بات سمجھ میں آ رہی ہے نا ہے نا مشکل بات تو نہیں کوئی تو جو بیٹھے ہیں اب یہ جسم اللہ کی امانت ہے اس کا خیال رکھنا بھی ہمارا فرض ہے ورنہ قیامت کے دن سوال ہوگا کہ ہم نے آپ کو مال دیا ہم نے آپ کو ذریعہ دیا راحت کا آپ نے کیوں نہیں استعمال کیا ہمارے بزرگوں نے تو فرمایا یہاں تک کہ اگر کوئی عالم ہے اور عالم دین ہے یا کوئی دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے اگر وہ اپنے سر میں تیل نہیں لگائے گا تو کل قیامت کے دن اس سے بھی سوال ہو سکتا ہے کہ ہم نے تمہیں یہ اتنی بڑی مشین دی اتنے کام کی اور تم نے اس کا خیال نہیں رکھا اس کو اس کے تیل نہیں پلایا اس کو اس کا خیال اس کی قوت کا خیال نہیں رکھا تو یہ بھی ہے تو غرض یہ کہ وہ کام نہ ہو بے ضرورت استعمال نہ ہو بجلی کا پنکھا ہے یا روشنی ہے جو کوئی بھی چیز ہے اسی طرح گھر میں کھانا ہے کھانے کا یہ ہے کہ بھائی کھانا پلیٹ میں جتنا اتار لیا تو سنت یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا اتارو تاکہ اس کو صاف پلیٹ کو صاف کر سکو اتنا زیادہ نہ اتارو کہ اس کو کھانا مشکل ہو جائے اور خدا نخواستہ وہ کھانا پھر جو ہے وہ ضائع کرنا پڑے تو اتنا اتارو اور اس پلیٹ کو ذرات کو صاف کر لو انگلی سے کھانے کے بعد پلیٹ کو چاٹ لو برتن کو صاف کر لو اور برتن کو صاف کرنے میں برتن جو ہے حدیث پاک میں ہے کہ دعا دیتا ہے دعا دیتا ہے برتن جب بندہ برتن کو صاف کرتا ہے رزق اس کا اچھی طرح چاٹ لیا صاف ستھرا کر دیا برتن کو تو برتن دعا دیتا ہے اللہ من النار بندہ وہ برتن کیا دعا دے رہا ہے اب آپ کہیں گے ہم نے تو برتن کو کبھی دعا دیتے نہیں سنا تو ہم نے بھی نہیں سنا لیکن حدیث پاک پر یقین کرنا ہمارا فرض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرما دیا وہ سو فیصد درست ہے اب اگرچہ وہ زبان سے کلام نہیں کرتا لیکن برتن کو جیسے مولانا رومی نے فرمایا آب و آتش آب و خاکو آب و آب و خاکو باد و آتش زندہ یہ پانی مٹی اور ہوا اور یہ آگ یہ سب کی سب زندہ ہے با منو تو مردہ با حق زندہ میرے اور آپ کے لیے مردہ ہے لیکن اللہ کے لیے یہ سب زندہ ہے کیسے آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی تو افسانوی بات معلوم ہو رہی ہے ہم نے تو کبھی بولتے کسی کو دیکھا نہیں آپ یہ بتائیے کہ یہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں نان لیونگ تھنگس یعنی جو ایک کچھ چیزیں جاندار ہوتی ہیں کچھ چیزیں بے جان ہوتی ہیں تو سائنسدان کہتے ہیں یہ زمین آسمان سورج چاند ستارے یہ سب بے جان ہیں بے جان کیسے ہیں اگر بے جان ہوتے تو یہ گھوم کیسے رہیں ہوا میں معلق کیسے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں اس کی دلیل موجود ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ سارے جہان کو ہم نے جمع کیا انا انتا السماواتی ول جی ول ع و جب علی فبئی نہ اللہ تعالیٰ فرمارے ہم نے سورج چاند ستاروں پہ یہ بار شریعت کو پیش کیا کہ تم اس کو قبول کرو تو انہوں نے کیا کہا فبئی نہ حمل نہ بوجہ عظمت کے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے کہ اتنے احکامات ہم سے ہم وہ نہیں کر سکیں گے تو بوجہ خوف کے انہوں نے انکار کیا اب انکار بے جان چیز کر سکتی ہے بتائیے انکار کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور کیا اور کیا ہوا فبینہ یہ حمل نہا و اشفق نہ منہا و حمل انسان تو انکار کیسے کر دیا پھر ساری کائنات کو اللہ نے جمع کیا اور ارواہ کو جمع کیا اور پوچھا السط بھی ربکم کم تو سب نے یہ نہیں کہا کالو بلا قرآن پاک میں ہے کہ نہیں کیسے کہہ دیا کالو بلا بے جان چیز کیسے کلام کر سکتی اس لیے مولانا رومی نے فرمایا کہ ہم ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری عقل محدود بنائی ہے تو یہ ضروری تھوڑی ہے ہر بات کو سمجھنا بھائی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر کے حال سنتا ہے دوا دے دیتا ہے کیا آپ اس سے بحث کرتے ہیں کہ یہ دوا کیوں دی ہے یہ کیسے کام کرے گی اور کیوں نہیں فلاں دوا کیوں نہیں کوئی بحث نہیں کرتا بھائی ٹھیک ہے ڈاکٹر ہے جانتا ہے ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ قابل ڈاکٹر ہے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دوا کھا لو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی ہم نسخہ لے آتے ہیں دوا کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں شفا دے دیتے ہیں تو ہر چیز کو سمجھنا کوئی ضروری بھی تو نہیں ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس پہ ایمان لانا ہمارا فرض ہے تو جب اس لیے فرمایا کہ آب و خاک و باد و آتش یعنی آب مانی پانی اور خاک مانے مٹی اور باد مانی ہوا اور آتش مانے آگ تو یہ چاروں چیزیں آب و خاک و باد و آتش زندہ یہ زندہ ہیں با منو تو میرے اور آپ کے درمیان یہ معاملے میں یہ مردہ ہیں ہمارے آپ کے لیے تو مردہ ہیں باحق زندان اللہ کے لیے سب زندہ ہے ہے نا تو بات یہ ہے کہ یہ ساری جو نعمتیں ہیں تو برتن کہتا ہے دعا دیتا ہے بندے کو کہ آنا اللہ من النار اللہ تم کو آگ سے بجائے کما آتقنی من شیفان جیسا کہ تم نے مجھے شیطان کے پیٹ میں جانے سے بچایا حدیث پاک میں ہے کہ جو کھانا ہم چھوڑ دیتے ہیں وہ شیطان کے پیٹ میں جاتا ہے تو یہ بھی ایمان لانا فرض ہے کہ نہیں بھائی یہ تو ساری باتیں اگر کسی کو ثبوت چاہیے وہ آنکھیں بند کر کے آنکھیں بند ہو جائیں گی سب سب سامنے آ جائے گا ایک ایک صاحب نے حضرت سے دو شیر عرض کیے کہا عجیب شیر ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ ہے اور جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ <laughs> سب کھل جائے گا نا سامنے پھر ساری یہ دلیلیں اور شکوے شکایت سب دھرے رہ جائیں گے یہ اللہ اور رسول کی بات پر جو ایمان نہ لائے وہ کیسی احمق ہے بالکل جانور ہے تو بات یہ ہے کہ رزق جو ہے پلیٹ میں وہ ضائع نہ ہو یہ بھی ایک قسم کا اصراف ہے بہت دفعہ ہوتا ہے بچے نکال لیتے ہیں بچے کھانا اتار لیتے ہیں یا ماں باپ ہی ان کو زیادہ دے دیتے ہیں اب وہ ان سے کھایا نہیں جا رہا تو طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے برتن میں نکال لیا جائے اور جب وہ کھا لیں تو ایک دفعہ اور نکال لیں تین دفعہ نکال لیں چار دفعہ نکال لیں ہم نے اپنے حضرت کو دیکھا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کرتا ہوں اللہ کا فضل ہے کہ الحمدللہ للہ کم بیش پندرہ برس مجھے اپنے وقت کے مجدد زمانہ کی صحبت کا اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی میں نے اپنے شیخ کی صحبت اٹھائی کم و بیش پندرہ برس الحمد صبح شام کا میرا بھی ساتھ رہا الحمد ساتھ رہنا بھی ہوا سفر بھی ہوا اللہ کے فضل سے تو ہم نے دیکھا کہ حضرت تین تین چار چار دفعہ کھانا اتار لیتے تھے تھوڑا تھوڑا کر کے اور اس کے بعد جو ہے آخری آخری لقمے تک اس کا مزہ لیتے تھے اور پلیٹ کو بالکل صاف ستھرا تو یہ طریقہ ہے کہ تھوڑا کھانا اتاریں تو غرض اسراف پہ بات ہو رہی تھی کہ بجلی ہو پانی ہو کھانا ہو کوئی بھی چیز ہو اس میں جو ہے اسراف سے بچیں اور اسراف اللہ تعالی کو پسند نہیں ہے اور وضو کے میں جو ہے بعض باتیں میں نے کہنے کے لیے کیا تھا جس میں سب سے اہم بات یہ اسراف پانی کا اسراف تو پانی جو ہے اس کو انتہائی احتیاط کے ساتھ استعمال کریں گے اچھا وضو کے متعلق ایک بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں دو تین دعائیں آئی ہیں کہ جو یہ شخص یہ دعا پڑھ کے وضو کرے گا جب تک اس کا وضو رہے گا اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے کتنی بڑی نعمت ہے بتائیے اور بالکل مختصر سی دعا ہمارے حضرت نے مختلف روایتوں میں مختلف دعائیں ہیں ہم آپ کو بالکل آسان سی جو حضرت نے ہمیں حضرت نے بالکل آسان آسان چیزیں جو افضلیت میں کوئی کمی نہیں ہے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے تو جب اللہ تعالیٰ مختصر راستہ دے مختصر راستے سے اگر آپ کو کوئی کمائی ہو رہی ہو تو آپ مشکل اٹھاتے ہیں اس کے لیے آسان راستہ اختیار کرتے ہیں ہمارے حضرت نے ہمیں آسان آسان باتیں بتلائی اور سارا زور اس بات پہ لگایا کہ دیکھو اللہ کی نافرمانی مت کرو اس معاملے میں تو جان بھی جاتی ہو خوشی سے جان دے دو جان دے دی میں نے ان کے نام پر عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر ہاں؟ عشق جب اللہ کی محبت دل میں آ جائے گی اس دن دوستو ایک جان کیا سو جان بھی دینا آسان ہو جائے گا افسوس ہے کہ ہم لوگ میں جو ہے محبت وہ محبت نہیں ہے اللہ کی ورنہ یہ کیا ہے داڑھی نہ رکھنا داڑھی رکھ لینا کون سی بڑی بڑا جو جرم ہو گیا بھائی کون سا وہ ہو گیا کہ آپ داڑھی نہیں رکھ پا رہے کیونکہ اللہ اللہ اور رسول کی حقیقی محبت دل میں نہیں ہے جس دن دل دل میں محبت آ جائے گی تو پھر تو یہ اعلان کرے گا کہ کہے گا کہ وہ جو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم کو مٹا سکے زمانے میں دم نہیں زمانہ خود ہم سے ہے ہم زمانے سے نہیں ہے اور کہے گا کہ نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا انہی کا انہی کا ہوا جا رہا ہوں ہاں؟ جس دن محبت آ گئی دوستو اللہ کی محبت کا ایک ذرہ قلب کو عطا ہو گیا پھر گناہ چھوڑنا انتہائی آسان ہو جائے گا اور صرف آسان نہیں بلکہ مزیدار بھی ہو جائے گا تو کیا بات ہو رہی تھی اسرا ہاں دعا تو دعا دیکھیے کہ اتنی چھوٹی سی دعا ہے مختصر سی بہت آسان بسم اللہ والحمد للہ کیا ہے دو الفاظ ہیں بسم اللہ ہی الحمد للہ اگرچہ اور روایات میں اور دعائیں بھی ہیں لیکن کتنی مختصر سی ہے یہ بھی روایت ہے حدیث پاک کی کسی کو بھی اختیار کر لیں تو بسم اللہ ہی الحمد للہ یہ پڑھ کے جو شخص وضو کرے گا تو وہ جب تک اس کا وضو رہے گا اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے سبحان اللہ سنت پر عمل بھی ہو گیا اور ایک ایک سنت پر سو شہید کا ثواب اس, اس ان حالات میں جب سنتوں کو ترک کیا جا رہا ہو ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تمسا کبھی سنتی عند فسادی امتی فلح اجرو میات شہید اس کے لیے سو شہید کا ثواب ایک سنت بتائیے کتنی تھوڑی سی محنت ذرا سا دھیان کر لے انسان کتنے بڑے بڑے خزانے اللہ کے وہ لوٹ سکتا ہے اور ہم آئے ہی دنیا میں اللہ کے رحمتوں کے برکتوں کے خزانے لوٹنے کے لیے دوست لٹا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہاں؟ اور کس کے صدقے میں لٹا رہے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں فلاح عشر و ایک ایک نیکی کی دس دس نیکیاں جو ہیں وہ مل رہی ہیں ایک نیکی کر لی کیا دس نیکی ایک حرف قرآن پاک پر پڑھنے پر کتنا ثواب ہے مولانا دس دس نیکیاں ایک ایک حرف پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ الف الگ ہے لام الگ ہے میم الگ ہے سبحان اللہ حالانکہ یہ حروف مقطعات الف لام میم کاف ہا یا عین سین اور جتنے یہ ہیں قاف نون یہ سارے حروف مقطعات ہیں ان کے معنی بھی ہمیں نہیں معلوم بتائیے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے بعض بزرگوں نے مفسرین نے کچھ معنی بیان کیے ہیں اپنے اپنے لطائف کے حساب سے لیکن دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہی معنی ہے دعویٰ نہیں کر سکتے اللہ کے سوا ان حروف کے معنی کسی کو صحیح طور سے نہیں معلوم لیکن کیا کیا یعنی عنایات ہیں کہ جن کے معنی بھی ہمیں <laughs> معلوم نہیں اس پر جو ہے وہ دس دس نیکی مل رہی ہے سبحان اللہ کیا بات ہے واہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دیکھی کیا کیا نعمتیں ہیں تو غرض یہ کہ بسم اللہ والحمد للہ وضو سے پہلے لیکن ایک بات کا خیال رہے کہ بعض لوگ کہ ہاں جو آج کل نیا سسٹم شروع ہو گیا ہے بیت الخلاء بھی ساتھی ہوتا ہے وہیں گھر میں مجبوری ہے چھوٹی جگہ ہے وہیں وضو کر رہے ہیں تو بیت الخلاء کے اندر کوئی دعا پڑھنا صحیح نہیں ہے باہر ہو مسجد میں ہو یا کوئی ایسی پاک جگہ ہو یا اگر وہ کموڈ لگا ہوا بھی ہے تو وہ کور ہو جائے کوئی پردہ ایسا لٹکا لیا جائے یا دیوار کھڑی ہوئی ہو تب تو دعا پڑھ سکتے ہیں لیکن وہاں جہاں بالکل سامنے بیت الخلاء ہو اس میں دعا نہ پڑھے تو ایک ایک بات تو یہ ہو گئی اور دوسری دعا ہے وضو کے درمیان کی ایک دعا شروع کی ہے ایک دعا داڑھی کے خلال کی ہے داڑھی کا خلال بھی کرنا سنت ہے ٹھیک ہے منہ دھونے کے بعد جب آپ نے منہ دھو لیا اس کے بعد چلو میں پانی لیں گے چلو میں پانی لینے کے بعد یہ داڑھی کی جو جڑ ہے جڑ اس جڑ کے اندر ایسے ایسے ہی پانی لے کے اس طرح ڈالیں گے اور یہ اس طرح سے خلال کریں گے ٹھیک ہے یہ خلال کا طریقہ ہے اور جب خلال کر رہے ہوں گے اس وقت الفاظ کہیں گے ہا کدا امرنی ربی ہا کدا امرنی ربی یہ دوسری دعا ہو گئی اور تیسری دعا یہ ہے کہ جب دلو کا درمیان آ جائے ہاتھ دھو رہے ہوں اس دوران پڑھ لیجئے اللہ رب فلی جنوبی وسیلی فی داری و باریکلی فی رزقی یہ دعا ہے دیکھیے اس میں بھی یقیناً ہوگی یہ سنتوں کی کتاب ہے جن کے پاس نہ ہو اس میں وضو کا سارا طریقہ لکھا ہوا ہے تو یہ دعا پڑھ لیں گے درمیان میں اس کے علاوہ حدیث شریف میں کوئی دعا ثابت نہیں ہے حدیث شریف سے ثابت نہیں ہے بزرگوں کی بازی دعائیں ہیں لیکن ہمارے مرشد نے فرمایا اور بات یہ ہے کہ دیکھو الم اکمل لکم دین اکم اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو بالکل مکمل کر دیا ہے اگر ضروری ہوتی اور دعائیں بھی اگرچہ حال ہے پڑھ لیا تو کوئی برا بھی نہیں ہے لیکن ان دعاؤں کی وجہ سے سنت دعا کو چھوڑنا کتنا بڑا نقصان ہے حضرت نے فرمایا کہ ایک کروڑ کا موتی رکھا ہو اس کے پیچھے کوئی دس ہزار کے موتی کو پوچھے گا سنت ایک ایک سنت کروڑوں کروڑوں کا موتی ہے میرے عزیز کروڑوں کا موتی اس کو قیامت کے دن پتہ چل جائے گی اس کی قیمت کہ بظاہر تو ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں جہاں سوز لیکن یہ چنگاریاں ہیں چھوٹی چھوٹی سی چنگاریاں لیکن ان کے بڑے بڑے انعامات ایک ایک سنت پہ بڑے بڑے انعامات دیکھیے سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ کا سنت کے اتباع پر کیا ہے ہاں؟ کہ ان ان قل کن تم اللہ اللہ کہ دیکھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے صحابہ سے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو تم کیا کام کرو فتبنی میری اتباع کرو میری چلن چلو جیسے جیسے میں چل رہا ہوں ویسے ویسے تم چلو کیا ملا اللہ کی محبت ذریعہ نجات اللہ کی محبت ہے میرے دوستو مسائل کام نہیں آئیں گے فضائل کام نہیں آئیں گے بلکہ محبت کام آئے گی اللہ کی محبت تو ذرا ذرا سی بات پہ کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں کہ ہمارے نبی کی سنتوں پہ تم چلو گے تو ہم تم کو اپنی محبت عطا کریں گے ستب اونی یوحب کم اللہ اللہ آپ تم سے محبت کرنے لگیں گے کتنا بڑا انعام ہے دوستوں ابھی آج اگر کوئی ڈپٹی کمشنر کہے کہ آج سے آپ ہمارے دوست ہیں اور ہم آپ سے ہمیں آپ سے بہت محبت ہے کتنا حوصلہ پیدا ہو جائے گا دن دناتا پھرے گا آدمی کہ ڈپٹی کمشنر ہمارا دوست ہے ارے وہ تو محتاج ہے گو منہ تھکنے پادنے والا ہے آج تو مجسٹری ہے اس کی اور کل وہ نہیں بھی ہو سکتا ڈپٹی کلیکٹر اگرچہ آپ سے محبت بھی کر رہا ہے اور آپ کی مدد بھی کرنا چاہ رہا ہے لیکن کل اس کا عہدہ چھن گیا ختم اب وہ کیا کرے گا آپ کے ساتھ لیکن اللہ تعالیٰ احکام الحاکمین ان کی حکومت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے اور وہ صاحب قدرت عظیمہ ہے اور کوئی چیز کی ان کے پاس کبھی نہیں ہے وہ آپ کو دوستی کا ہاتھ خود بڑھا رہے ہیں کہ دیکھو اگر ہم تم سے محبت کرنے لگیں گے اگر تم ہمارے محبوب کی ادائیں تم بھی سیکھ لو ہمارے محبوب کی ادائیں تم اختیار کر لو تو ہم تم سے اپنے محبوب کے صدقے میں ہم تم سے بھی محبت کرنے لگیں گے اپنے پیارے کے صدقے میں ہم تمہیں بھی اپنا پیارا بنا لیں گے تو کتنا بڑا انعام ہے سنت کا ایک سنت کا کتنا بڑا انعام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے اللہ کی محبت حاصل ہوئی پھر فرمایا کہ من احب سنتی فقط احب بنی جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی ومن آپ بنی کان مائی فل جنا اور جس نے مجھ سے محبت کی اس کا کیا انجام ہوگا میرے پڑوس میں رہے گا کان مائی فل جنا میرے ساتھ ہوگا جنت ہاں، دیکھا آپ نے یہ سنت کوئی معمولی چیز ہے لوگ کہتے ہیں آج کہ یہ چھوٹا گنا ہے بڑا گنا ارے یہ وہ لوگ پوچھتے ہیں جن کے دل میں عشق کا مادہ ہی نہیں ہے ارے مر کے تو دیکھو اللہ پہ دیکھو کیا کیا ملتا ہے دنیا ہی میں دنیا ہی میرے میرے موشدین تو قسم اٹھا اٹھا کے فرماتے تھے کہ دنیا ہی اللہ تعالیٰ جنت بنا دیتے ہیں قسم بخدا جنت بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ مر کے تو دیکھو اللہ پہ اور جو ان مرے مردہ لاشوں پہ مرے گا معاشرے پہ مرے گا زمانے پہ مرے گا مٹی پہ مرے گا وہ مٹی پہ دوستوں کچھ حاصل نہیں ہوگا مرنا ہی ہے تو اللہ سے مر کے دیکھو دنیا بھی وہ جنت بنا دیتے ہیں مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے ارے خالق جنت دل میں آ گیا تو دنیا کی نعمتیں دنیا کی لذتیں ساری ہیچ ہیں بھائی ہیچ خالق جب دل میں آ جائے جنتیں اور جنت بھی مخلوق ہے تمام کائنات کی لذت بھی مخلوق ہے یہاں تو خالق دل خالق نعمت خالق لذت دل میں لیے بیٹھے ہیں خالق جنت لیے دل میں بیٹھے ہیں تو دنیا کیوں مزیدار نہیں ہو جائے گی جنت سے بڑھ کر مزہ دنیا میں عارفین کو اور کاملین کو آتا ہے جو اللہ پہ مرتے ہیں ایک لمحہ اللہ کو ناراض نہیں کرتے جذبہ رکھتے ہیں کہ جان دے دیں گے نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے میرے حضرت کا شعر ہے نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے اگر یہ جان جاتی ہے خوشی سے جان دے دیں گے کیا جان کیا چیز ہے جان دی دی ہوئی انہی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا ہماری جان یہ مٹی کا جسم اللہ کے کس کام آ سکتا ہے اللہ کی کوئی مدد کر سکتا ہے اللہ کو کچھ دے سکتا ہے ارے سو جان بھی اگر عطا فرما دیں اللہ تعالیٰ اور ان پر قربان ہو جائیں تو بھی سودا سستا ہے میرے دوستو سودا سستا ہے زندگی ہے ابھی سانس باقی ہے فیصلہ کر لو اور پچھتاؤ گے نہیں بلکہ بہت دعائیں دو گے ابھی فیصلہ کر لو کہ اللہ اور رسول کے حکموں کے مطابق چلنا ہے اور ایک بھی نافرمانی نہیں کرنی سر سے پیر تک اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارک پر ڈھالنا ہے اور اپنے ظاہر کو بھی ڈھالنا ہے اور باطن کو بھی ڈھالنا ہے تو دوسری دوسرا انعام کیا ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس اس شخص کو ملے گا جنت میں اور فرمایا کہ من احیا من من تمسک کبھی سنتی ایندہ فسادی امتی فلاح اجرت شہید سو شہید کا ثواب ملے گا اس زمانے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ترک کیا جا رہا ہوگا اس زمانے میں جو میری سنت کو زندہ کرے گا میری سنت کو پکڑے ہوگا اس کو سو شہید کا ثواب ملے گا ہاں؟ ایک ایک سنت پہ دوستو چاہے وہ ظاہر میں دیکھنے میں کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو مثلا جوتا پہننا ہو تو دایا پیر جوتے میں ڈال دیا کتنی معمولی سی بات ہے جوتا ہی تو پہننا ہے کتنی معمولی سی بات ہے لیکن طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کیا کیا بات ہے اللہ کی محبت مل رہی ہے اور جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مل رہا ہے اور سو سو شہید کا ثواب مل رہا ہے کوئی معمولی بات ہے دوستو ہاں؟ کتنی بڑی بات ہے تو غرض یہ کہ دوسری دعا تو یہ ہو گئی کہ رب فلی جنوبی و وسیلی فی داری و باریکلی رزقی یہ درمیان میں وضو کے یہ پڑھ لیا اور آخر میں وضو جب کر چکے تو اس کے بعد یہ دعا حدیث شریف سے ثابت ہے اشد اللہ الہ الا اللہ و اشد ان محمد ابد رسول اللہ مجالنی منت طوابین و جالنی من المتحرین دعا دعا کے یہ کلمے کے بعد کیا عجیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک سب سے بڑا مزاج شناس اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کیا بات ہمارے لیے مانگ گئے کیا نعمت ہمارے لیے مانگ گئے کہ اللہ مجھ کو توابین میں سے فرما دے کیونکہ طوابین کی خصوصیت ہے کہ وہ محبوبین ہو جاتے ہیں توابین جو ہے محبوبین ہے اللہ کے ان اللہ یحب الطوابین اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے محبوب ہاں، محبوب ارے دنیا کے کسی کریم کے ساتھ کیسے سے کیسا کریم ہو اس کے اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہم کر بیٹھے تو اس سے معافی مانگے اور کہتے ٹھیک ہے معاف کر دیا لیکن ذرا ہمارے سامنے نہیں آیا کرو دیکھ کے تمہیں ہمیں تکلیف پہنچتی ہے واقعہ یاد آ جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو تاثر سے بالکل پاک ہیں ایک دفعہ معاف فرما دیتے ہیں تو وہ تو ایسے محسن ہیں ایسے منان ہیں کہ وہ تو فرشتوں کو بھی بلا دیتے ہیں تاکہ میرے بندوں کو فرشتے بھی تانا نہیں دے سکیں کہ تم تو ایسے تھے وہ تو اللہ نے تمہیں بخش دیا کیسے کریم مالک ہیں کیسی محبت والے مالک ہیں کہ اتنا بھی برداشت نہیں ہے ان کو ہاں تو ایک تو یہ محبت ہے کہ توابین جو ہے اللہ اللہ مجالنی منت طوابین کہ اللہ ہمیں توبہ کرنے والوں میں بنا دیں تاکہ ہم اللہ کے محبوب ہو جائیں توبہ کیا بندے نے اللہ کا محبوب ہو گیا اور دوسری کیا بات فرمائی وجالنی من المتطہرین اللہ مجھے پاکی اختیار کا والے بنا دیجیے پاک بنا دیجیے کیا بات کہ اللہ ظاہری پاکی تو میں نے اختیار کر لی لیکن دل تک میرا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا اللہ آپ میرے باطن کو بھی جو ہے پاک کر دیجیے سبحان اللہ وہ بھی ہم دی کیا بات ہے واہ واہ سبحان اللہ تو غرض یہ کہ یہ تین دعائیں یہ تین دعائیں وضو کی اور آخر میں یہ ایک دعا یہ سنت سے ثابت ہے جس کے پاس جس کی یاد نہ ہو کتاب ہو اس میں سے یاد کر لیں اور دوسری ایک بات اور بھی ہے کہ پیروں کا خلال بھی ہاتھوں کے انگلیوں کا خلال اس میں اکثر لوگ لاپرواہی کر جاتے ہیں تو یہ ہاتھ دھونے کے بعد جب تین دفعہ ہاتھ دھو لیا تو ایسے کر کے اس ہاتھ کو بھی خلال کر لیا جائے ایسے ہی جب یہ ہاتھ دھو لیا تو اس ہاتھ کو خلال کر لیا جائے یہ ہاتھوں کا خلال ہو گیا اور جب پیر دھو لیا تو دایا پیر جب دھو لیا تو اپنی یہ چنگلی استعمال کیجیے چنگلی کو ہلکا سا یہ نہیں کہ پانی بہ رہا ہے اسی میں فی چل رہا ہے نہیں چنگلی پہ ہلکا سا پانی بہا لیا اور اس کے بعد یہ دائیں طرف سے خلال شروع کر دیا ٹھیک ہے یہ دائیں طرف یہ دکھانے کے لیے پیر اوپر اٹھا دیا آپ کے ادب کے خلاف سمجھتا ہوں لیکن یہ دیکھیے چنگلی سے یہ خلال دائیں طرف سے شروع کر دیا اس کے بعد یہ یہ بایاں پیر دھویا اب یہاں سے خلال ہوگا رائٹ رائٹ سے لے کے لیفٹ تواتر کے ساتھ مسلسل یہ یہاں سے یہ خلال کر لیا تو یہ آپ کا وضو جو ہے خلال کے ساتھ ہو گیا اور ایک چیز اور ہے جو وضو کو کامل کرنے والی ہے وضو کو کامل کرنے والی ہے حدیث پاک میں ہے فقہ میں ہے کہ چار چیزیں ہیں چار چیزیں ہیں جن کی آپ اور زیادہ خیال رکھیں تاکہ پانی ہر جگہ پہنچ جائے ایک تو ہے موقین موقین کہتے ہیں یہ نوکوں کو آنکھ کی نوکیں جو ہیں اس جگہ اکثر چیپڑ آ کے رک جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا اب مسجد میں کوئی شیشے تو لگے نہیں ہوتے کہ آپ دیکھ لیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ناک صاف کرنے کے بعد تھوڑا سا پانی لے کر یہ چاروں کنارے کونے جو ہیں اور یہ پلکیں اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیجیے پانی نہیں بہ رہا ابھی پانی ہاتھ گیلے کر کے اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیجیے اور اس کے بعد پھر منہ دھوئیے تو یہ کہلاتے موقعین چار چیزیں ہیں موقعین کابین کابین مانے ٹخنے اور اوقبین یہ ایڑی کے ٹخنے کے پیچھے والا حصہ اس کو عقوبین کہلاتا ہے عقوب ہے نا پیچھے کا حصہ عقوب کہتے ہیں پیچھے کو عقوبین یہ ٹخنے کے پیچھے والا حصہ اور احمدین کلوے ان چار چیزوں کو خوب اچھی طرح دھونا مل مل کے دھونا اس سے وضو ان شاء اللہ تعالی کامل ہو جائے گا اور اس کی اس کی ضرورت ہے اس بات کی اس کی اہمیت ہے کیونکہ اکثر یہ جگہیں خشک رہ جاتی ہیں اور خشک رہ جانے سے وضو نہیں کامل ہوگا اور وضو نہ ہونے سے نماز نہیں ہوگی تو یہ چند باتیں عرض کرنی تھیں وضو کے متعلق اور اللہ تعالی جہالت سے بچائے ایک بڑی بھی تھیں ان کو کسی بزرگ نے وضو کا طریقہ بتلایا اور پھر وہ کہیں اور چلے گئے پھر کچھ عرصے بعد جو ہے وہ اب وہ نماز پڑھتی رہی پڑھتی رہی تو کسی نے آ کر ایک دن پوچھا کہ بھائی وضو بھی کر لیا انہوں نے کہا وضو تو وہ بزرگ ایک دفعہ کرا گئے تھے ہم کو تو ایسا وضو نہ ہو بھائی تو وضو کے ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا بھی ثواب ہے لیکن اگر موقع نہ ہو کوئی جیسے بہت سے حضرات کو دین کی خدمت میں موقع نہیں ملتا تو صبح کے وضو سے رات کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی گناہ نہیں ہے تو یہ سب ہے بات تو وضو کے متعلق جو بات عرض کرنے کا ارادہ تھا الحمدللہ للہ وہ آپ کو پیش کر دی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور باقی جو اصل مضمون ہمارا ہے وہ تو بھائی بہت ہی ضروری ہے کہ یہ عبادات اور طاعات بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے عبادات کرنا اور دو اللہ تعالیٰ کے دو حق ہیں ایک ایک محبت کا حق ہے اور ایک عظمت کا حق ہے تو عبادات اللہ کی محبت کا حق ہے اور گناہ سے بچنا نافرمانی سے بچنا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کتنے حلیم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں حکم نازل کر دیا کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو اب جو حفاظت نہ کرے وہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ نہیں کہ اس کو اندھا بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے اور اس کو کوئی کینسر بھی پیدا کر سکتے ہیں اور اس کو کچھ اور بھی گردے فیل کر سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کتنے حلیم ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ میرا توبہ کر لے معافی مانگ لے اور گناہوں کو چھوڑ دے ہے نا تو کتنی آدمی جو ہے وہ بے وفائی کی بات ہے کہ اتنے کریم مالک کا جو ہے کہنا نہ مانے اور ان کو ناراض کرے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف صاف فرما دیا کل المکمین یا غزو میں نبسا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے مومنین سے کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں تو نامحرموں سے جو ہے نگاہ کی حفاظت فرض ہے مرد کے لیے نامحرم عورت سے اور عورت کے لیے نامحرم مرد سے حفاظت ضروری ہے نگاہ کی اچھا اور شرعی پردہ بھی اسی میں شامل ہے گھر کے اندر بھی نامحرم رہتے ہیں بہت سے خالہ زاد زاد گھر چھوٹا ہے مجبوری ہے رہتے ہیں تو رہن رہیے لیکن اس میں شریعت کے اصولوں کی پابندی کیجیے کہ یہ بھی نامحرم ہے اور ان کو دیکھنا بھی حرام ہے خالہ زاد ہو زاد ہو چچا زاد ہو تایا زاد بھائی ہم ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے اللہ تعالیٰ ہے تو ہم پر کس کا حکم چلے گا اللہ کا حکم چلے گا کہ نہیں لوگ اعتراض کرتے ہیں ارے یہ خالہ زاد زاد ان سے کیا پڑتا ہے یہ تو ہمارے ساتھ کھیلے بڑے بھائی اللہ کا حکم ہے اللہ نے یہ قانون بنایا ہے کہ یہ تمہارے نامحرم ہیں ان کو مت دیکھو سیدھی سی بات ہے اس سے آگے ہم کوئی دلیل کچھ کہتے ہی نہیں اللہ کا حکم چلے گا نا بس اللہ کا حکم مانو کہ بھائی یہ سب ہمارے نامحرم ہیں اور دوسری یہ کہ بازار میں پھرنے والی بھی بے پردہ ہوتے ہیں دیکھو آج عجیب زمانہ ہے اس قدر دل روتا ہے کہ بعض جگہ اولاد ضد کر رہی ہے کہ ہم برقع اڑیں گے ہم پردہ کریں گے چھوٹے چھوٹے بچوں کے خطوط بھی آ جاتے ہیں نو دس سال کی بچیوں کے خطوط آ رہے ہیں کہ ابا ہمیں پردہ کرنا ہے ہمیں شرم آتی ہے مگر ابا جو ہے وہ ایسے بغیرت ہوئے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو ننگا پھرا رہے ہیں افسوس ہوتا ہے کس قدر رونے کا مقام ہے کہ اگر اولاد تقاضا کرے کہ ابا ہم پردہ نہیں کرنا چاہتے تو ہم کہیں گے کہ بھئی جوانی ہے اور یہ اس کا ماحول کی خرابی ہے تو اس کا اتنا قصور نہیں ہے تربیت کا قصور ہے یہاں تو الٹا معاملہ ہے کہ باپ کہہ رہا ہے کہ پردہ مت کرو باپ اپنی بیٹیوں کو یعنی دولت مشترکہ بنانا چاہتا ہے دولت مشترکہ جیسے کفار نے کفار کے ہاں عورت دولت مشترکہ ہے بیٹا دعوی نہیں کر سکتا کہ یہ میرا باپ ہے یہ میری ماں ہے اس کو معلوم نہیں اسے پتا ہے کہ میری ماں سے دسیوں لوگ روزانہ ملنے آتے تو حضرت نے فرمایا عورت جو ہے انہوں نے اس کو دولت مشترکہ بنایا ہے تم بھی آؤ ہمیں استعمال کر لو تم بھی آؤ ہمیں استعمال کر لو ہے اور وہاں جو ہے اولاد جو ہے اسی لیے ماں باپ سے محبت نہیں کرتی ماں باپ سے اسی لیے یہ عقل پر عذاب افسوس ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر کیا ہو گیا ہم لوگوں کو کہ والدین جو ہیں بچے کے پردہ کرنے سے خوش ہونا چاہیے کہ ارے یہ تو بڑی نعمت ہے کہ آج تو اولاد جو ہے وہ نافرمان ہوئی جا رہی ہے باغی ہوئی جا رہی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم پردہ نہیں کریں گے ہم نماز نہیں پڑھیں گے ہم دین پہ نہیں چلیں گے یہاں جو ہے یہ الٹا معاملہ ہے کہ والدین کہہ رہے ہیں کہ خبردار برقع نہیں چلے گا ہم ہم نہیں چاہتے دقیانوسی بنانا نہیں چاہتے تمہیں سب یہ کتنے افسوس کی بات ہے اسلامی شاعر کا مذاق اڑانے سے تو کفر کا اندیشہ ہے کفر تک پہنچ جاتا ہے آدمی اور اس کو تجدید ایمان کی ضرورت پڑ جاتی ہے اس معاملے میں تو اتنا افسوس ہوا ہم کو کہ بچیوں کے خطوط آ رہے ہیں کہ ابا ہمیں پردہ نہیں کرنے دے رہے اور بچیوں کے میں کہہ رہا ہوں کہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں بہت جہاں یہ اتنی مایوس کن صورت حال ہے وہاں اتنی خوشی کی بھی بات ہے سنیے کہ بچے ہم چھوٹی چھوٹی بچیاں مار کھا رہی ہیں والدین سے اور کہہ رہی ہیں کہ ہم پردہ نہیں چھوڑیں گے آپ ہماری جان لے لیں ہم بھوکا نہیں چھوڑیں ایسی بھی ہے دیکھا آپ نے ہاں اس قدر دل خوش ہوتا ہے اس قدر دعائیں دل سے نکلتی ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا اور دل آنسو سے نہیں یعنی بھر جاتا ہے ہمارا کہ اتنے چھوٹے بچے اور ماں باپ سے پٹ بھی رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ماریں پیٹیں کچھ بھی کریں جان بھی لے لیں لیکن ہم اللہ کا حکم نہیں چھوڑیں گے ایسے بھی ہیں الحمدللہ اور پھر مار کھا کھا کے آخر جو ہے وہ والدین تھک گئے مارتے مارتے اور اللہ تعالیٰ نے پھر بعض گھروں میں ان کی حالت بھی بدل دی سبھی ایسے بھی واقعات ہیں اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے مگر اس صورت حال سے تو انتہائی رونا آتا ہے کہ جہاں بچیاں پردہ کرنا چاہ رہی ہیں اور والدین ان کے عجیب عقل پہ عذاب ہے کہ اپنی بیٹ کیسے غیرت ہے کیا ہو گیا غیرت کو ہماری کہ ہم اپنی بیٹیوں کو جو ہے دوسروں کی نمائش کا ذریعہ بنا رہے ہیں اور ایسے بے حیائی کے لباس پہناتے ہیں کہ یعنی میں آپ سے کیا عرض کروں میں دوستوں مجھے شرم آتی ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ چھ چھ سات سال سال کی بچیوں پر لوگ جو ہے لالچیانہ نظریں لگا رہے ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں میں آپ کو کس طرح بتاؤں آپ کہیں گے کہ عجیب آدمی ہے کیسی بات کرتا ہے مگر میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ مجھ کو لوگوں نے اطلاع دی ہے میں جانتا ہوں وہ بےچارے مجبور ہیں وہ اپنی بیماری کو ظاہر کر رہے ہیں اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں اب جو خود لکھ رہا ہے تو اس کو میں کیسے جھٹلا سکتا ہوں وہ کہہ رہا ہے کہ میں چھ سات سال کی بچی کو نہیں دیکھ سکتا مجھے اس کو دیکھ کر گندے خیالات آتے آپ بتائیے بھائی قرب قیامت ہے اس زمانے میں بچیوں کو ڈھکے ڈھکائے کپڑے پہناؤ بھائی ٹھیک ہے چار پانچ سال تک تو چھوٹی بچی ہے اس کے بعد اس کو آہستہ آہستہ اسکارف پہنا دو پھر جب سات آٹھ سال کی ہو جائے تو اس کو برقع بھی لا کے دے دو اور جب دس سال کی ہو جائے پھر تو پھر پردہ کرنا ہی کرنا ہے نقاب بھی لگائے بعض لوگ کہتے ہیں کہ چہرے کا کیا پردہ اور آنکھوں کا کیا پردہ ارے پہلے تو آنکھیں ہی لڑتی ہیں پہلے آنکھیں لڑتی ہیں اس کے بعد باقی دوسرا کام ہوتا ہے ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ پرانے پہلے زمانے کے جو بات کرتے ہیں کہ اس وقت نقاب نہیں ہوتی تھی اس وقت تو بھائی خال خال جہاں تو دور سو گز دور سے کوئی عورت جاتی ہوتی تھی تو لوگ اپنا راستہ بدل لیتے تھے ہاں؟ کتنا خیال کرتے تھے اور اس وقت بھی یہ نہیں ہے کہ وہ کھلے بے محابہ جاتے تھے بلکہ گھونگٹ ڈال کے جاتے تھے آنکھیں نظر نہیں آتی تھی تو یہی نقاب ہے اور کیا چیز ہے اور یہ دیکھو کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی زندگی دی ہے میرے عزیزوں اور دوستوں اور بزرگوں میں آپ سے دل سے کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے اللہ کے لیے کچھ تو خیال کرو اپنی بے غیرت کو پامال مت کرو اپنی بیٹیوں کو ننگا مت پھراؤ اپنی بیٹیوں کو اسلام سکھاؤ دین سکھاؤ گھر میں بیٹھاؤ اور اچھی تربیت کرو اور جنت کو پالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی تین بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی صحیح تربیت کرے اور اس حد تک کہ ان کا نکاح بھی کر دے تو اس کے لیے جنت ہے تو بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جس کی دو بیٹیاں ہوں تو فرمایا اس کے لیے بھی جنت ہے پھر کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے ایک ہی بیٹی ہو فرمایا اس کے لیے بھی جنت ہے اور ہم دو زخی راستے پر لے جائیں تو کتنا بڑا ظلم ہے اپنے اوپر بھی ظلم ہے اس اولاد پہ بھی ظلم ہے دوستو کچھ تو ہم سوچیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں ہم کہاں جانا چاہتے ہیں مر کر کے ہمیں کس کے پاس جانا ہے کیا ہمارا کوئی اور خدا ہے کیا ہماری جنت دو نہیں ہے کیا یہ سب وعدے نعوذ باللہ جھوٹے ہیں کچھ تو سوچے ہم دوستو بس اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے یہ قصہ اس لیے سنا دیا کہ میرے ایک خط پہ میرا دل بہت رویا ہے کہ اس بچی نے لکھا ہے کہ باپ کہہ رہا ہے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے ابھی پردے کی آپ تو بچی ہو میرے دوستوں نو دس سال کی بچی بچی نہیں ہوتی اب اس زمانے میں اس قدر زمانہ جو ہے وہ یعنی خطرناک قرب قیامت کا ہے کہ بس بہت ہی زیادہ احتیاط اور حفاظت کی ضرورت ہے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت نے میرے فرمایا کہ بال کسی کے سفید بھی ہو جائیں تو بھی اپنے نفس سے جو ہے بھروسہ نہ کرنا فرمایا کہ بھروسہ کچھ نہیں اس نفس سے امارا کا اے زاہد فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگما رہنا یہ کسی وقت بھی جو ہے دیکھو آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا سکھلایا یا حیو یا قیوم برحمتی کا اے اللہ آپ کے دربار میں میں فریاد کرتا ہوں اے حیو قیوم آپ کے دربار میں فریاد ہے آپ کی رحمت سے فریاد ہے برحمتی کا استغیث اسلحلی شانی کلّہ میرے ایک ایک ایک ایک احوال کی اصلاح فرما دیجئے اور ولا تکلنی الا نفسی طرفت عین پلک جھپکنے کے بقدر بھی اے اللہ مجھ کو میرے نفس کے حوالے نہ کیجیے گا کیا ہے کہ یہ ارے نفس کا اشدہ دیکھ دلا ابھی مرا نہیں خواہ صاحب فرماتے ہیں دلا مانے دل نفس کا اشدہ دلا دیکھ ابھی مرا نہیں غافل ادھر ہوا نہیں اس نے ادھر ڈسا نہیں رسول اللہ جب مانگ رہے ہیں اللہ ایک لمحے کو بھی پلک جھپکنے کو بھی اللہ میرے نفس کے حوالے مجھے نہ کرنا یہ خبیز بدماش ایسا ہے ان تم بسو یہ بری بری باتوں کو تمہیں سکھاتا رہتا ہے پڑھاتا رہتا ہے پٹی پڑھاتا رہتا ہے دیکھ لے دیکھ لے تو تو سفید ریش ہے تو ذرا پدرانہ نظر ڈال لے اس پہ فرمایا کہ یہ بابا جو ہے یہ آپا آپا کہ کے اس پہ چھاپا مار کر اس کا پاپا کھا لیتا ہے چھاپا مار کر پاپا کھا لیتا ہے نفس حرام مزہ لیتا ہے ذرا سی دیر میں فرمایا کہ اچانک نظر تو معاف ہے لیکن اچانک نظر وہ ہوگی جہاں امکان نہ ہو کہ کوئی نامرم ہے وہاں اگر دیکھ لیا اور اچانک سے نظر پڑ گئی فوراً نظر ہٹا لی تو وہ تو معاف ہے لیکن اس زمانے میں باہر نکلیے کتنی بے پردگی ہے معلوم ہے کہ باہر نکلیں گے بے پردگی ہے اگر ارادہ کر کے نہیں نکلے نظر لازمی خراب ہوگی نظر لازمی خراب ہوگی نامحرم پہ پڑے گی کہتے ہیں مولانا دیکھ لیا نہ لیا نہ دیا دیکھی تو لیا کیوں آپ اتنا چراغ پا ہو رہے ہیں چراغ پا کی معنی کیا ہے کہ جس کے پیر کے نیچے چراغ دلاؤ کھوپڑی تک پہنچے تو کہنا کیوں چراغ پا ہو رہے ہیں ذرا سا دیکھی تو لیا ارے ظالم تو نے اللہ کا حکم توڑ دیا اللہ تو کہہ رہے ہیں مت دیکھ اور تو نے اللہ کا حکم توڑ دیا بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں العین نظر ارے آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی تو نے آنکھوں کا زنا کر لیا اور کہہ رہا ہے کہ میں نے تو کیا دیکھی تو لیا کیا کر لیا واہ واہ عجیب بات ہے بھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو بدوا فرما رہے ہیں نظر خراب سوچ تو سوچے بھائی ہم کہ نظر خراب کرنے والے کے لیے بدعا ہے کافروں کے لیے بدوا نہیں فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحمت للعالمین تھے لیکن بدعا فرما رہے ہیں کہ جو نگاہ خراب کرے یعنی جو دیکھے اور جو دکھائے اپنے آپ کو یعنی جو عورت بے پردہ ہو کے باہر نکلتی ہے وہ اس پر بھی اللہ کی لانت ہوگی کہ نہیں ہوگی جب رسول خدا محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بدوا فرما رہے ہیں تو کیسے نہیں بدوا اللہ کی لگے گی اللہ تعالیٰ لانت فرمائے اللہ ناظر رسول اللہ اللہ اللہ صلی علیہ وسلم فرما رہے ہیں تعالیٰ لانت فرمائے دیکھنے والے پر اور دکھانے والے اور دکھانے والی اور دیکھنے والی پر بھی عورتوں کے لیے بھی نامحرم مردوں کو خالو کو اور خالو تو حضرت فرماتے تھے خالو بروزن بھالو بھالو ارے ظالم یہ سب نامحرم ہیں ان سے پردہ اللہ نے فرض کیا ہے ان کو دیکھنے کو اللہ نے منع فرمایا ہے سالی کو دیکھنے کو اللہ نے منع فرمایا ہے سالی نے ایک صحابیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا میں اپنے شوہر کے بھائی سے پردہ کروں فرمایا ارے شوہر کا بھائی تو موت ہے موت یعنی کہ پردے کے معاملے میں اس سے اتنا ڈرو کہ جتنا موت سے ڈرتے ہو نتیجہ یہ بے پردگی کا اور بدنگاہی کا یہ ہو رہا ہے کہ عورت جو ہے وہ کوئی دیور کے ساتھ بھاگی جا رہی ہے کوئی جیٹ کو لے کے بھاگ گئی کبھی جیٹ عورت کو لے کے بھاگ گئی یہ واقعات بھرے پڑے جائیے دارالعلوم کو رنگی چلے جائیے معلوم اتنی تھب بھی آپ کو دکھا دیں گے کہ یہ یہ فتوا آ رہے ہیں اور فتوا بھی وہ آ رہے ہیں افتا بھی وہ آ رہے ہیں جو جن لوگوں کو گناہ کے بعد احساس جرم ہو گیا کہ ہم نے یہ خطا کر دی ورنہ جو لوگ اطلاعی نہیں کر رہے ان کا وہ تو پتہ نہیں کتنی تعداد میں ہوں گے یہ سب واقعات یہ سب حقائق ہیں میرے دوستوں جس نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی بس سمجھ لو خسارہ ہی خسارہ ہے دنیا میں بھی بے چینی پریشانی اور عذاب اور آخرت میں بھی پریشانی اور عذاب اللہ من تابا لیکن جس نے توبہ کر لی تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق مصیب فرما دیں اللہ سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك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 ہے میری سفید ریش سے دھوکہ نہ کھائی ہو جو فرمایا نا کہ نفس کی داڑھی کبھی کالی نہیں ہو نفس جو کہتے نا مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا کیا مطلب ہے کیا اس کی طاقت ہمیشہ قائم مطلب یہ ہے کہ اس کا نفس ہمیشہ جوان رہتا ہے دھوکہ نہ کھائی ہو میری ریشے سفید سے ریش مانے داڑھی سفید میسی میری سفید داڑھی سے دھوکہ نہ کھائی ہو ہے نفس نہا ریش مسوت لیے ہوئے داڑھی میری سفید ہے میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کبھی کوئی کہے کہ ہمیں دیکھ کے کہہ رہے میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں کہ دھوکہ نہ کھائی ہو میری ریش سفید سے ہے نفس نہا ریش مسوت لی مسوت مانے کالی نفس کی داڑھی میری کالی ہے خبردار اسی کو خواہ صاحب نے فرمایا نفس کا اجدہ دیکھ دلا ابھی مرا نہیں غافل ادھر ہوا نہیں اس نے ادھر ڈسا نہیں تمہارے یہ ایمان لوٹ جائیں گے نگاہ خراب کی سمجھو ایمان لوٹ گیا غیر اللہ پہ مر گئے اور اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ پہ مر گئے اللہ تعالی حفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بچوں کو ٹافیاں دے دوں اور آپ تو میں نے کہا تھا مجھ سے بھی مشورہ کر لیجیے گا آپ کا خط جو ہے اس کے متعلق آ جاؤ بھائی اس کو اٹھاؤ نہیں یار بے سو گیا گیا بھائی کی تم لے لو آ جاؤ گی کون ہے آ جاؤ انس کہاں ہے تمہاری آنکھ میں کیا کیا ہو گیا گئی آنکھ میں کیا ہو گیا